کے کیا معنی ہیں عربی زبان میں قدر کے معنی ہے پیمانے نیت وہ چیزیں کہ جس سے کچھ ناپا جائے یہ کوئی طبعی چیزیں ناپنے کے پیمانے نہیں بلکہ دنیا میں انسان کے سامنے جو مختلف ویلیوز ہیں انہیں کو اخبار کہتے ہیں وہ در حقیقت پیمانے ہیں جن سے انسان اپنا نفع یا نقصان خیر یا شر good and evil right and wrong انہیں ماپتا ہے ان کا تعین کرتا ہے اس کے متعلق فیصلہ کرتا ہے ہر چیز کے لیے کسی یارڈ اسٹک کا ہونا ضروری ہے یارڈ اسٹک ہی کو پیمانا کہتے ہیں کسی کو قدر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے نئے پیمانے دیے ہیں تاکہ ان سے انسان ہر معاملہ پیش نظر کو ماپ کر دیکھ لے کہ اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے خیر کیا ہے خیر کیا ہے نسبت کون سی چیز ہے نقصان دساں کون سی چیز ہے یہ وہ نئے پیمانے ہیں جو قرآن کریم نے دیے انہیں کو پرماننٹ ویلیوز کہتے ہیں یہی مستقل اخبار ہیں یہ پیمانے کا کیا ہے اب یہاں سے وہ تقریر آپ کے سامنے آتی ہے جو اس سے پہلے ریکارڈ کی گئی تھی اسے آپ غور سے سنیے اور دیکھیے کہ یہ وہ صورت جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کا نزول اس رات میں ہوا اس میں للت القدر سے مفہوم کیا ہے اور کس طرح سے قرآن کریم دنیا کو نئے پیمانوں سے روشناس کراتا ہے اب وہ تقریر آپ کے سامنے آئے اور کے نئے پیمانے کشتی اور بلندی کے متعین کرنے کے پیمانے معاشرے میں مختلف افراد کی پوزیشن کو مقرر کرنے کے پیمانے اپنے اور بیگانے کا تعین کرنے کے لیے نئے پیمانے مرد اور عورت کی معاشرے میں پوزیشن کو مقرر کرنے کے نئے پیمانے تو قرآن کے میں دنیا کو نئے پیمانے دیے پرانے پیمانوں کو اس نے محل کیا اور ان کی جگہ نئے پیمانے دیے مثال کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی مسلم کرانے کے علم سے پہلے انسان اور کائنات کے متعلق جو تعلق تھا وہ یہ کہ انسان کائنات کی ہر قوت کے سامنے دکھ تھا بادل گر گیا تو اس نے سجدہ کر دیا بجلی کی کڑک ہوئی تو اس نے ہاتھ جوڑ دیے غلبلا آیا تو اس نے منتیں ماننی شروع کر دیں سورج کے دیوتا چاند کے دیوتا پہاڑ دے کا دریا دوے کے پیر اور اجدہ کے سامنے بھی اس نے سر جگایا تو گویا ساری کائنات مسجود تھی اور انسان اس کے سامنے تازو رسیدہ گزار تھا یہ تھا پہلا پیمانہ انسان اور کائنات کے تعلقات کے محاتمے کا اور پرانے کر انسان سے کہا کہ ویسا خرت محافظ کا محرو تو محاور ارد جمی ہو خدا کی طرف سے تمہارے لیے کائنات کی تصویر بلندیوں نے جو کچھ تھا تمہارے لیے کا دیا کر دیا ہے اور اس نے کہا کہ آدم کے سامنے تمام ملائکہ نے سجدہ کر دیا اس میں ایک پیمانہ بدلنے سے ساجد کو مسجود اور مسجود کو ساجد بنا دیا آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی نظام کی تبدیلی ہے بھی اس نے پیدا کر دی اور جیسا کہ میں ذرا آگے چل کر بتاؤں گا یہ کائنات کی قیمتوں کا مسفر کرنا رویل کائنات کے پردے اٹھانا یہ نظیم قرآن کے درد کا جو زمانہ ہے یہ کسی نہیں یہ چیز یہاں تک پہنچی ہے اس لیے کہ نظام کا زاویہ بدل دیا اب ان کے ابھی جت جانے والے ان کو اپنی درست میں لانے والا انسان بن گیا اب آسمان کی بجلیوں کے سامنے یہ سجدہ نہیں کرتا تھا یہ انہیں اس طرح سے کنٹرول میں رکھتا تھا کہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا اس نے بٹن دبایا اور بجلی ہاتھ بند کر اس کے حضور کھڑی ہو گئی اتنا نگاہوں کے گاڑی بدل دیجیے اتنے پیمانے بدل دیے پر اجت کے پیمانے بدل دیے ساری دنیا میں اس کے پیش پر پیمانہ یہ تھا براہمن کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ محض اپنی پیدائش کے اعتبار سے سارے انسانوں سے زیادہ عزت نہیں کہ ذاتی طور پہ اس کی میرٹ کیا ہے اس کی قدر قیمت کیا ہے اس کی قابلیت کیا ہے ایک گھر میں پیدا ہوا اور اس بنا پہ ساری عزتوں کا مالک سوڈر کے گھر میں پیدا ہونے والا ساری دنیا زندگیوں کی تختیوں میں دن گزارنے والا نہ وہ اپنے کسی نرد کے اعتبار سے نہ یہ کسی اپنے جرم کی وجہ سے یہ کیا تھا ایک غلط پیمانہ تھا عزت اور زندگت کے محاتمے کا قرآن کریم میں آ کر اس پیمانے کو بدل دیا اور کہا کہ ولا کر رما بنی آدم اور ان سامو بچوں کا باعث کے ایک طور پر واجب تقریم ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پیمانہ بدلنے سے کتنا عظیم انقلاب واقع ہو جاتا ہے کائنات میں اور آپ نے دیکھا کہ اس تیرہ سو برس کے اندر یہ پہلے پیمانے جو تھے طرح سے ایک ایک ٹوٹ کر گر گئے اور ساری دنیا نے یہی پیمانہ قبول کیا جو قرآن کریم نے بتایا تھا پیدائش کے اعتبار سے یکساں طور پر واجب التکریم اور اس کے بعد معاشرے میں جہاں تک مدارس کا تعلق ہے ان میں اکرانا تم اند موت رکیے گا پہلی آج جو تھی کائنات کی تصویر کی اس کا حوالہ تھا تھرٹی فائیو اوور تھرٹین سینتالیس بتا تیرہ بنیادن کی تقریر کی آیت کا حوالہ one seven over seven zero سترہ بتا ستر اور یہ اللہ آ کر اندر نائن انچاس بتا تیرہ تو سب سے زیادہ واجب کترین واجب العزت وہ ہے جو سب سے زیادہ قوانین خدا بندی کی پابندی کرنے والا ہے لوہر بدل جائے پنامے بدل گئے قوانی نہیں ہے یہ کہ براہمن کے گھر میں پیدا ہونے والا یا آج کی اصطلاح میں سید کے گھر میں پیدا ہونے والا محض پیدائش کے اعتبار سے ساری عمر دوسروں کو حکومت کرتا چلا جائے اور آج کے الفاظ میں کسی کمی کے گھر میں پیدا ہونے والا ساری عمر خدمت گزاری کے اندر ہی انتظار ہے کروڑ پتی کا بیٹا پیدا ہونے کے ساتھ ہی ایک گولڈن تین منہ میں لے کے پیدا ہو اور اسی محل کے نیچے جھونپڑے میں پیدا ہونے والا بچہ ساری عمر مزدوری کرتا ہوا ہی مر لڑکا محاصرے میں معیار اس نے کہا ہے میں تم ان ہے ات تم میں سے جو سب سے زیادہ بابندی کی کرتا ہے جس کی سورت پر کردار بلند ہے جو فرائض منصوبی اپنے صحیح طور پر کرم دیتا ہے جس میں اس میں بڑھتے چلا جائے گا جو ظاہر ذاتی اپنے زیادہ نمایاں کرے گا وہ سب سے زیادہ واجب تعین اچھا کہ اکرم سب سے زیادہ واجب تعظیم یہ جو اتھا سب سے زیادہ ترقی ہوئے بلند ہے اور اس کے نیچے مہاشے کے اندر مسترت مدارے متعین کرنے کے لیے والے کم دن forty six over nineteen four six over one nine اور ایک کے مدارج اس کے امان کے اعتبار سے متعین کیے جائے گا عورت اور مرد کے مطابق ساری دنیا میں یہ تصور چلا آ رہا تھا کہ عورت لڑکی محل لڑکی پیدا ہونے کی وجہ سے ساری عمر وہ مرد کے پاڈے رہے گی وہ حاکم رہے گا وہ اس کے دروگا رہے گا اور اس کی پوزیشن ہمیشہ معقوم اور غریب کی رہے گی اس نے کہا کہ مرد عورت ہو تمام انسان خلا کا کم مسلم واحدہ کو ہم نے ان سب کو ایک نقص واحدہ سے پیدا کیا ہے اس لیے تکلیف کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا فور اوور ون چار بتا ایک اس پیش دنیا میں اس کے کام اور بٹا کے لیے مختلف پیمانے تھے جس نے زیادہ قوت حاصل کر لی اس نے اپنا استحکام پیدا کر لیا حتیٰ کہ مغربی سائنس کے اعتبار سے بھی جو نے تحقیقات کی جسے نظریہ ارتقا کہتے ہیں انہوں نے بھی یہ چیز کی کہ سروائن آف دی فکر جو سب سے زیادہ قوت حاصل کرے سب سے زیادہ ثابت ہو وہی زندہ رہ سکتا ہے وہ باقی رہ سکتا ہے قرآن کریم نے یہ آ کے کہا کہ نہیں دنیا میں بقا کا رائے استحکام کا معیار یہ نہیں بلکہ معیار یہ ہے مایم کا جان کے thirteen over seventeen one three over one seven یاد رکھو جو انسان جو نظریہ زندگی جو نظام حیات تمام نئے انسانی کے لیے سب سے زیادہ مسادت ہوگا اسی کی قسمت میں کرا اس کے کام اور بقا ہوگا میں نے یہ چند مثالیں پیش کی ورنہ قرآن کریم کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس میں دیا ہی وہ ہے کائنات میں پرانے پیمانے کو یہ توڑتا چلا گیا ہے جو توڑنے کے قابل تھے اور ان کی جگہ اس میں نئے پیمانے نئے میئر دیے گئے نئی ویلوز دے دی انہیں کو اخبار کہتے ہیں اگر ویلیو یا پیمانے کو کہتے ہیں اخبار ان کی اس کی جمع ہے کہ قرآن کریم میں ایک ایسے دور میں کہ صحیح پیمانے دیکھنے اور پرکھنے کے لیے جب کہیں روشنی بھی کرم موجود نہیں تھی تاریخیاں اور ہوئی تھی ساری تعینات پر اس زمانے میں اس دور میں اس میں آ کر نئی اخبار دنیا کے دی اور اسی لیے جب اس نے قرآن کریم کا تعارف کرایا تو یہ کہتے کہ اتنا امزل نہ ہوتی نئی لطیب قدر ہم نے قرآن کو اس تاریخی کے دور میں اس کو نازل کیا ہے کہ جب اس کے پیش پر اب دور کے ماپ میں کچھ معیار نہیں تھے یہ وہ بات ہے کہ جس میں ہم نے نئی قدروں دنیا کو دی اس لیے اسے اس میں میڈیا کی قدر کہہ کر پکارا رہے یہ تو رات کو کہتے ہیں لیکن جس طرح سے جائیں دن ہی کو نہیں کہتے بلکہ دور کو کہتے ہیں اسی طرح سے تاریخیوں کا دور ہے جسے قرآن نے یہاں کا گبارا ایسا زمانہ کہ جس میں ظلمات ہی ظلمات تھی اور دوسرے مقام پہ اس نے کہا ہے کہ قرآن کریم کے نویل کا اس کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کتاب ہو جلنا کا نتر جن نا کا نمک گلینا کو امن fourteen over one one four over one پیدا بتا ایک یہ کتاب ہم نے نازک اس لیے کی ہے تاکہ وہ پوری انسانیت کو تاریخیوں سے نکال کر روشنی کی طرف دے جائے کتنی عظیم چیز ہے جو قرآن کے متعلق کہی گئی تاریخیوں سے نکال کر نور کی طرف پر کران کا اعزاز دیتی ہے اجازت دیکھیے تاریخیوں کو جمع کے سینے میں بیان کیا ہے اور روشنی کو واحد کا سی بیان کیا ہے اس لیے کہ کسی نئے سے بھی آپ دیکھیں تو یہ جواب کسی بات کا بھی نا وہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے غلط جواب سینکڑے ہو سکتے ہیں مکانہ صحیح بیٹھے تو وہ ایک ہی مکان پہ بیٹھتا ہے اور غلط مکان ہزاروں جگہ بیٹھ سکتے ہیں کینڈر جب بھی آپ کسی چیز کا دیں گے تو وہ ایک ہوگا اس کینڈر سے اگر آپ الگ اور جائیں گے تو سینکڑے رہے آپ کے سامنے آ جائیں گے نئی اور روشنی ایک ہوگی تاریخیاں مختلف نوعیت کی ہوں گی پرانے کئی نے یہ کہا کہ انسانوں کے خود ساختہ تصورات کی بنا پر جو تاریخیاں چھائی ہوئی تھیں ان تاریخیوں سے روشنی کی طرف لے جانے کے لیے ہم نے اس کتاب کو نازل کیا تو یہی وہ ظلمات ہیں تاریخیاں ہیں کہ جسے اس نے میل سے ایک تعبیر کر کے یہ بتا دیا کہ یہ وہ دور تھا کہ جس میں تاریخیاں ہی تاریخیاں تھیں اس دور کے اندر ایک ایسی کتاب دی کہ جس میں پندرہ نئی آ کر گمانے کو دی اس اعتبار سے یہ دور کے جس میں نظیر قرآن ہوا اسے بڑا ہی مبارک دور کہا ہے ان میں انجل نا سیما تم مدارک تم امنا تم نا گنجرین تھی ہے دوسرے کو کم امر حکیم تھرٹی فور اوور تھری کو چیلس بتا تین سو ہم نے اسے ایک ایسے دور میں لازم کیا ہے کہ جو تھا تو تاریخیوں کا دور لیکن اس کے نظیم کی وجہ سے بڑا ہی بادرکت دور وہ ہو گیا اور یہ کوئی نئی بات نہیں جو ہم نے کی تھی ہمارا تو انداز ہی وہ رہا ہے شروع سے کہ ہم جب بھی راستہ چلنے والے اپنا راستہ بھول جاتے ہیں تاریخیوں کی وجہ سے تو ہم انہیں آگاہ کر دیتے ہیں کہ یہ راستہ غلط سمت کی طرف جا رہا ہے اور صحیح سمت کی طرف یہ راستہ تمہیں لے جائے گا ہم تو ہمیشہ سے آگاہ کرنے والے ہیں یہ کرتے چلے آ رہے ہیں یہ اب دور یہ آیا ہے کہ جس میں تمام معاملات لوگ تم زندگی کے کسی موقع سے متعلق کوئی معاملہ کیوں نہ ہو جتنے معاملات ہیں وہ چھٹ کر الگ الگ ہو گئے دوسرا تو کن امر حکیم اور یہ الگ الگ جو کیے گئے ہیں یہی بین سے نہیں کیے گئے یہی ایک نہیں کر دیے گئے کرے ڈال کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ آگ بند کی ہے اور یہ نکلا ہے تو ادھر کر دیا اور دوسرے کا نکلا ادھر کر دیا حکمت کے تابع ایک کرتب کے ماپک ہر چیز ایک مسلط کے تابع الگ الگ کر دی گئی باطل سے حق ہٹ کر الگ ہو گیا تاریخی سے میڑ الگ ہو گیا غلط پیمانے سے صحیح پیمانے الگ ہو گئے اور یہ ہے جہاں سے قرآن کریم کا دور شروع ہوتا ہے یہ ہے وہ دور اتنے بڑے عظمتوں کا مالک جس میں جس میں دنیا کو ہر طرح کے ماپنے کے نئے پیمانے ملے اور وہ کہا کہ ہے کہ مانوا کا مانوئلہ قرض قدر خدا کے وہ سہمت آ سکتا ہے کہ یہ جو قدر کا دور ہے جس کے اندر ہم نے یہ چیزیں دی ہیں یہ کیا دور ہے یہ ما دڑاک کے متعلق دونوں طور پہ یہ معنی کیے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ تو کیا جانتا ہے کہ یہ کیا ہے لیکن یہ اس سے زیادہ بہتر مفہوم ادا کرتا ہے کہ تجھے خدا کو خدا کون بتا سکتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے میں نے تم قدر من سے ایک بات ترجمہ تو یہ ہے کہ یہ یہ دور کے جس کے اندر یہ نئی اخبار دنیا کو مل گئی ہے کہنے کو تو یہ ایک مول ہے لیکن ہزار مہینہ سے بہتر یہ نقل ترجمہ ہے ہزار کے مراد ہزار نہیں ہے صرف مہینہ لوگوں نے اسے ہزار دے کر ہزار مہینہ کیا اور اس کو پھر کیا کہ یہ تراسی سال اور چار مہینے بنتے ہیں اور پھر اس کے عجیب عجیب اس کے آپ کی کہ یہ تراسی سال بنتے ہیں نا اور تراسی سال میں اگر یہ مدت ڈال دی جائے جس میں کوئی تبدیل کا زمانہ ہوتا ہے تو سو سال ہو گئے نا تو سو سال کی کے اس دور میں یہ کہا کہ رفتہ رفتہ بتدریج ملائکہ کی نمود ہوتی چلی جائے گی اور ملائکہ کے متعلق میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ خدا کی جتنی اسکیمز ہیں جتنے پلان ہیں اس کے یہ ان کو بروے کار لانے کے لیے مختلف قوتیں ہیں وہ مدبرات ہیں امرے علاقیہ کے وہ ملائکہ کہ جو آدم کے سامنے سجدہ روز ہوئے وہ تو وہی فطرت کی قوتیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں اور اس کے علاوہ عالم امر جو ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کیا ہے جسے خدا نے کہا ہے کہ تمہارے علم میں جب کوئی چیز محسوس طور پر آتی ہے اس سے پہلے جب اس کے ادوار اس کے ارتقائی مناظر ہوتے ہیں وہ عالم امر سے متعلق ہے وہ فزیکل ورلڈ سے متعلق نہیں ہے سپرا فزیکل یہ چاہیے وہاں دو مناؤ کا کار کرنا ہے ان کو چھوڑیے ان کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے لیکن اس کائنات میں ملاؤ کا کائنات کی وہ قوتیں ہیں جو خدا کے قوانین کی شکل میں اس کے ہر پلان کو بروکار معافی کری جا رہی ہے کہا یہ کہ اب اس دور کے اندر یہ کائناتی قوتوں کی نمود ہوگی بتدریج آہستہ آہستہ آپ انسانیت کی تاریخ پر نگاہ ڈالیے مجھے قرآن سے پہلے کے دور میں آپ دیکھیے اگر جہاں تک تاریخ کا انکشاف ہوا ہے چھ ہزار سال بھی لے لیے جائیں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ چھ ہزار سال تک کی انسانوں کی تاریخ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے تو پہلے کا جو دور ہے قرآن سے پہلے کا دور اس میں دیکھیے کہ یہ فطرت کی قوتوں کی نمود اس کی رفتار کیا تھی اور اس کے بعد یہ جو دور ہمارے ہاں آیا ہے اس میں فطرت کی قوتیں کس تیزی کے ساتھ نمودات ہونی شروع ہو ہوتی اور تو یہ کہ ہر نئے دن ایک نئی قوت کی نمود ہوتی ہے ایک نئی حقیقت کا انتخاب ہوتا ہے دن بدن ان قیمتوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے اور ان کی کار فرمائیاں کس تحیر انگیز انداز سے انسانوں کے سامنے آتی چلی جا رہی ہیں یہ دور ہے جس میں مزود و ہو رہا ہے لیکن اگر بات صرف فطرت کی قوتوں کی نمود تک رہے تو اس کا نتیجہ تو وہ جہنم ہے جو دنیا میں پیدا ہو رہا ہے اور نئی قیور کی ندیت تو انسانوں کے دلوں میں دھڑکن شروع ہو جاتی ہے اور ایک نیا خطرہ آیا خطرے کی تو کیفیت وہ ہے آپ کو پتا ہے نا جو نوبل پرائز ملتا ہے اب ہر سال ان کو ملتا ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کچھ کوشش کرے یہ ایک سخت کا نوبل اس میں یہ بچتے اڑنے والا جسے آپ پہلے کہتے ہیں اس قسم کی چیزوں کو ایجاد کر رہا تھا بڑا خوشی ہے کہ بہت بڑی چیز فطرت کی میں نے ایجاد کی ہے اور اس نے اپنی زندگی میں ہی دیکھا کہ یہ چیز جسے وہ سمجھتا تھا کہ اتنی مصید چیز ہوگی اس سے لوگوں کے سینے چلنے آنا شروع ہو جائے یہ جو اس دور کے اندر آپ دیکھتے ہیں اتنی تباہیاں اس کی بنیاد اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کوئی ہے نا اب وہ دور آگے چلا گیا تو وہ ان کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں لیکن بہرحال یہی چیز تھی جس نے تباہیاں بتائیں اس چیز کی تباہیاں اس کی زندگی میں اس انداز کے سامنے آئی کہ وہ آخری دور میں ان کو دیکھ کر پاون ہو رہا تھا کہ میں نے کیا کر دیا یہ جی؟ میرے ہاتھوں سے یہ کیا ظلم ہو گیا انسانیت کے لیے اور وہ اتنا کچا اس سے کہ اس نے کہا کہ میں کیا کروں اتنا بڑا جرم جو کر بیٹھا ہوں اس سے اس طرح سے مجھے نجات ملے گی اس نے کہا کہ جتنا کچھ میں نے یہ کمایا ہے اس سب کا اس نے ٹرسٹ بنایا اور کہا کہ اس کے بعد دنیا میں جو شخص امن قائم کرنے کے لیے کوئی کوشش کرے اسے اس میں سے ہر سال پرائز دیا جائے شاید میری روح کو اس طرح سے کہنا ہے اس لیے کہ اس میں فطرت کی قوت کو تو بے نقاب کر دیا لیکن وہ سب اس قوت کو کنٹرول میں رکھنے والی تھی وہ دنیا کو یہ نہ دے سکا اور اسی طرح سے آج جب یہ آپ کے یہاں کے نیچرل ویپنس آ رہے ہیں ایٹم کی انرجی بے نقاب ہو رہی ہے تو یہ تو پودے کے مقابلے میں پوچھے ہی نہیں کتنی بڑی قیام پانچوں مرکا کرنے والی چیز ہے اور اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر قلب کے اندر ہر سینے کے اندر دل بھڑک رہا ہے ہر انسان سہما سہما پھر رہا ہے کمزور پہنے کے انسان بھی اور بڑی بڑی جو قائد قوت پہلے ہیں ان کے اپرادھ بھی دنیا بڑی ہی سہمی ہوئی ہے حالانکہ اتنے بڑی قوت کا امتفاس انسانوں کے سامنے ہوا تھا تو اس کو تو جشن منانے چاہیے تھے انسانوں کو کیوں نہیں جشن منایا جا رہا ہے اس لیے کہ قوت بے تنا سامنے آ گئی لیکن اس کو وقت کر کنٹرول میں رکھنے والا کوئی قانون سامنے نہیں آیا قرآن نے کہا کہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں ملائکہ کے ساتھ اور روح بھی بے نقاب ہوتا چلا جائے گا وہی خدا بندی یہ بھی اس دور کے اندر دونوں چلی آئیں گی اور جب یہ دونوں اکٹھی چال چلیں گی نمیلیں منائے کا فطرت کی قوتوں کا بے نقاب ہونا اور اس کے ساتھ ہر روح کا اس کے ساتھ ہونا جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوگی تو اس کا نتیجہ میری کل امر ان سلاؤ زندگی کے ہر ویسے میں امن اور سلام امن یا چیز تو صرف ایک نیگیٹو چیز ہے خطرے سے محسوس ہونا قرآن نے یہاں صرف امن نہیں کہا امن کی تو صورت یہ ہے اگر انسان نہ رہے دنیا میں یہ سارے پتھر ہو جائے تو امن ہی امن کسی نے سر پیدا کرنے کی قوت ہی نہیں ہوتی یہ اچیومنٹ نہیں ہے یہ ایک سبزی ہے تو یہ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ امن تو ہونا ضروری ہے لیکن امن بجائے فیس کوئی مخصوص چیز نہیں ہے قرآن نے اسی لیے کلان کو کہا ہے جس کے نام ہمارے یہاں تو امن اور فلان کی اور ایک ہی لائن میں استعمال ہوتا ہے نا یہ بات نہیں ہے اور اسی لیے اسلام کا ترجمہ بھی ہمارے یہاں پیس ہی کیا جاتا ہے پیس بڑی عمدہ چیز ہے لیکن پیس سے تو کچھ آگے نہیں آدمی بڑھتا ہے سلامتی کے معنی ہوتا ہے جتنی صلاحیتیں کسی کے اندر ہے ان کی تکمیل ہو جانا مکمل ہو جانا مکمل کے تو معنی ہوتا ہے سابق سالم کے معنی تو آپ کو کسائی کے سابق ہوتا ہے تو سلام کے معنی دونوں آ جاتے ہیں ہر قسم کے خطرات کے امن اور اس امن کے بعد تمام انسانی صلاحیتوں کی پوری نشو نما ان کا تکمیل تک پہنچ جانا ان میں تعلیمیت پیدا ہو جانا اب ہمارے یہاں جو دوسرا لفظ آج کل ان کے بیچ کیا ہے تعلیمیت کا بھی انٹیگریٹی اس کے اندر ہو ہیومن پرسنالٹی کی دوسرا کیبریشن کسی قرآن جسے انتظار سے اور تصویر سے تعبیر کرتا ہے اس کے مقابلے میں جب اس میں انٹیگریشن پیدا ہو جائے وہ اس کی سالمیت ہوتی ہے تو قرآن کریم نے یہ کہا کہ یہ وہ دور آیا ہے کہ جس میں فطرت کی قوتیں اور ذریعے خدا بندی یہ بتدریج آہستہ آہستہ اس کی نمود ہوتی چلی جائے گی اس سے ان دونوں کو الگ الگ رکھا جائے گا تو یہ بھی اپنے نتائج نہیں دیں گے ان دونوں کو جب اکٹھا کیا جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا من کن میں امر سلام یاد رکھیے فطرت کی قیمتوں کی تقسیم یہ بنیادی فریضہ ہے ہر مومن کا مومن کے معنی ہے کائنات کو امن دینے والا جو امن کی ضمانت دینے والا ہے جو ذمہ دار ہے اس دنیا میں امن قائم کرنے کا اس کے لیے ضروری ہے کہ کی قوتیں اس کے کنٹرول کے اندر ہیں لیکن اگر وہ اس کا انفرادی ذاتی کنٹرول ہوگا تو اس کا نتیجہ تو وہ جہنم ہوگا جو اس وقت دنیا میں برپا ہے فطرت کی قوتیں اس کے کنٹرول میں اور یہ خود بڑھیا تابندی کے کنٹرول کے اندر بس یہ نقطہ پیدا ہو جائے تو بالکل میں امرم کرا زندگی کے ہر گوٹے کے اندر تناؤ سلام جنت کی نہایت نم آخری آوازوں کے قرآن میں کہیں ہر گوٹے سے نصیب دآسرین ساد سلام سلام ہر گوشے سے سلام کیا جاتا سلامتی کی کیا جائے عمان خود حقیقت کچھ قدر جا آسری ہوگا وہ منظر یا وہ معاشرہ کہ جس میں انسان کو ہر بیٹے سے سلام ان سلاموں کی سدائیں نظر آتی ہیں ہر آنے والا انسان وہ سب اور پوری سندھا پانی سے اس کو کہے کہ السلام علیکم سلام کی حکم میری انتہائی آرزی یہ ہیں کہ تم سلام کی ہو اور وہ اس کا ریئیکشن ہو یا ابو تم سلام میرا بھی یہی ریئیکشن ہے میری بھی یہ آرزی ہے کہ سلامتی سلامتی ہو اور اس طرح سے پوری کائنات کے اندر من کل امر سلام یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہونا چاہیے مسلسل پروگرام ہونا چاہیے جتنی فطرت کی قوتیں مچکسر ہوتی چلی جائیں اتنے ہی ذریعے خدا بندی کا کنٹرول انسانوں پر بڑھتا چلا جائے تو یاد رکھیے اشیاء کائنات پر انسان کا کنٹرول اور انسان پر ذریعے خدا بندی یا قوانین الہیہ کا کنٹرول اور جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں تو من تم امر سلام قرآن نے بتایا کہ اب یہ دور آ رہا ہے کہ جس کے اندر یہ چیز تنزل مرا ہے بتدری آہستہ آہستہ رستہ رستہ ہوتی چلی جائے گی اس کے ہونے کا ایک انداز تو یہ تھا کہ جس میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے مقدس ساتھ میں اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کہ مقدس ہاتھوں سے ایک محاصرے کا قیام عمل میں آیا کہ جس کے ہر دوسرے سے ممکن امر کلام کی سدائیں آتی سبائیں اس لیے کہ جس حد تک بھی انسانی علم کی سطح وہاں پہنچی ہوئی تھی اس حد تک فطرت کی قوتیں وہ انسانوں کے ہاتھ میں ہوئی اور ان انسانوں نے اپنے آپ کو ذریعے خداوندی کے ساغے کر دیا معاشرہ وہ قائم ہوا کہ ہم سے نہیں غیر مسلم مورخین سے پیچھے وہ بھی اس کی شہادت دیتے ہیں کہ تاریخ انسانیت میں اس سے زیادہ امن اور سکون خوشحالی اور فارغ البادی کا دور کبھی اس آسمان کی آنکھ میں نہیں دیکھا اس لیے کہ ملائکہ اور اروس دونوں یہاں دیش بدیش چل رہے تھے اس کے بعد اروس ان کی نگاہوں سے اوجل ہو گیا الفاظ کے اعتبار سے تو اسی طرح سے محسوس ہوا اب اروس کے معنی قرآن کریم روز اس لیے کہ یہی ہے اپنی آخری مکمل ماسوس قتل میں اس آسمان کے نیچے قرآن کریم کے علاوہ اور کہیں نہیں اور اس میں یہ محفوظ اور مکمل قتل کے اندر ہے الفاظ کے اعتبار سے ہم نے یہ مسلسل چلا آیا لیکن یہ کہ اس کا کنٹرول ہماری زندگی کے اوپر ہو چاہے انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی اس طرح سے اس کا کنٹرول نکل گیا نتیجہ اس کا یہ کہ فطرت کی قیمتیں آئیں اور اپنے اوپر اس کا کنٹرول نہ رہے وہی جہنم جو آج پیدا ہو یہی چھوٹے پیمانے کے اوپر اس سے پہلے پیدا ہوتا چلا گیا چھوٹے برادران آنے بھی جتنی زیادہ قدرت ہوگی سپورٹ کی قوتوں کی کسی ہاتھ میں اتنی زیادہ تیزی ہوگی اس جہنم کے اندر جو اس سے پیدا ہوگی اور اگر اس کے ساتھ اسی نسبت کے قوانین کی درست ہوگی انسانوں کے اوپر تو اسی نسبت کو یہ جہنم جنت میں بدلتا چلا جائے گا تو ایک تو طریقہ وہ تھا لیکن جیسا میں نے کئی رفتار کیا دوسرا طریق اس کا یہ ہے کہ خود کا رفتار سے بھی خدا کا یہ قانون اس دنیا کے اندر چل رہا ہے آگے انسان اپنی عقل کی روح سے کسی ایک چیز کو اختیار کرتا ہے سمجھتا ہے کہ اس میں مجھے امن سلامتی جو کچھ میرا مقصود ہے اس دنیا میں وہ حاصل ہو جائے گا وہ اس سے تجربہ کرتا ہے سینکڑوں برس کے ناکام تجارت کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ نہیں قدم غلط پر کدم دیا بڑی ٹھوکریں کھاتا ہے انسان لیکن اس طرح سے آہستہ آہستہ ٹھوکریں کھاتا ہوا وہ صحیح منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ جو اس تیرہ سو سال میں آپ دیکھتے ہیں کہ تنا بدلے ہیں اس کے پیش پر جو پیمانے سے دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کرتے وہ بدلتے چلے جا رہے ہیں گاٹ پر پاٹ کی وہ تفریح دنیا میں باقی نہیں رہی رنگ اور نسل کی وہ تفریح جو تھی وہ بڑی تیزی سے ملتی کری جا رہی ہے غلامی دنیا سے ختم ہو چکی ہے مبیسیت کا نامے میں سامنے نہیں رہا جی ہاں باقی رہا ہے تو اس قوم میں ہی صرف جو اس قیام سے نام دے رہا ہے پار کی دنیا میں غلامی بھی اگر آج کہیں فخر فہرست پیش کی جا رہی ہے تو انہیں اقوام کے اندر کے دن مسلمانوں بھی قومیں چاہتے ہیں بہرحال یہ تو ایک حدیث ہے بڑی دل دلخراس ہے رن انگیز اسے میں چھوڑتا ہوں آپ دیکھیے اس تیرہ سو سال کے اندر خود یہ یہی خدا بندی کے دیے ہوئے اخبار کس طرح طور سے ہی صحیح اس طرح سے آہستہ آہستہ پرانی اخبار کو توڑ کر ان کی جگہ لیتے چلے آ رہے ہیں لیکن اگر کبھی خود انسان اٹھ کر ان اخبار کو اپنے ہاتھوں سے مستب کر دے تو پھر جو نتیجہ سو سال کے اندر برآمد ہوتا ہے وہ ایک دن میں برآمد ہو جاتا ہے انسانوں کی اس طرح سے قانون خدا بندی کو رسیق بن دینے سے ہو یا قانون خدا اپنی رفتار سے جو چل رہا ہے اس انداز سے ہو بہرحال دنیا کے اندر وہی اخبار اور وہی پیمانے اپنی جگہ لے رہے ہیں کہ جنہیں قرآن کریم نے اس دنیا کو دیا تھا رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ چلی جا رہی ہے دنیا نین پن کی یہ کیفیت پیدا ہوتی چلی جائے گی اور رفتہ رفتہ یہ اس طرح بڑھتی چلی جائے گی کہ ہوا حق کا مت بہر سچ کہاں سے وہ پہلی تاریخیاں ظلمات جتنی بھی دنیا میں تھی وہ ایک ایک کر کے پھٹ جائے گی اور کبھی ایک قبر ہو جائے گی اس کائنات میں ایسا آفتاب نمودار ہوگا کہ جس میں پھر کوئی تاریخی راہ نہیں پا سکے گی یہ یہ دور ہے جس میں مناکا اور اور روس دونوں آپس میں باہوں میں باہیں ڈالتے ہوئے کاروان انسانیت کی عمارت کرتے ہوئے چلے جائیں گے فطرت کی قوتیں انسان کے کنٹرول میں اور انسان ذہی خدا بندی کے پا گیا اور اس کا نام ہوگا اسلام اس لیے کہ من کل حدرم سلام ہے نا اس کا نتیجہ اسلام اس انداز زندگی اس نظام حیات اس معاشرہ کا نام ہے کہ جس میں فطرت کی قوتیں انسان کے قابل اور انسان ذریع خدا بندی کے پابے چلنے والا ہے یہ ہے وہ دور کے جسے قرآن کریم نے کہا کہ پرانے ظلمات کے دور کے بعد ہم نے نئی اخبار کا ایک دور دیا اس نے یہ کہا کہ اخبار ایک تو وہ ہوتی ہے ویلیو جنہیں آپ اضافی یا ویلوٹیو کہتے ہیں یہ مطلب سونے کی قیمت تو کہتے اس کا کوئی بیس روپئے تولا جیتتا تھا میرا خیال ہے کہ ہماری نئی پید کے بچے جو ہے وہ تو ایک مزاق کریں گے کہ بھول جائیں گے بروز سات کو بیس روپئے تولا لیکن عزیزہ نے من سونا جیتا کرتا تھا جی اٹھارہ روپئے کی بھی آئی آ جائی سر سو بیس روپئے کا پتہ نہیں کیا کبھی خریدا نہیں لیکن یہ کیا ہے یہ کس طرح سے اس کی قیمت گٹ رہی ہے بڑھ رہی ہے اس کے اپنے اندر تو کوئی قیمت نہیں ہوتی وہ ہم اسی قیمت مقرر کر دیتے ہیں اٹھارہ بھی ہم نے مقرر کی ایک سو بیس بھی ہم نے مقرر کی ہوئی ہے اس کے اپنے اندر یہ قیمت نہیں ہوتی یہ قیمت انسان مقرر کرتا ہے تو قدر خوش نہ دانی بہار جو سورج وگرما نانے درخت میں تارا اٹھاؤں میں اس اپنی قیمت نہیں جانتا اس لیے تو اس نان کو اور اس گوہر کو اتنا زیادہ قیمتی سمجھتا ہے اس کی قیمت کو پوری مقرر کرتا ہے اس کی قیمت کچھ مقرر نہ کرے تو یہ پتھر کے ٹکڑے کے سوا کچھ چاہیے اس کی قیمت ہم مقرر کرتے ہیں لیکن زندگی کے لیے جو ہوا کی ضرورت ہے اس کی قیمت ہم مقرر نہیں کرتے اس کی اپنی قیمت ہے یہ نہیں ہے کہ کبھی ہمارا جیتا ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ گہرا آخری ہوتی ہے زندگی کو مار دیتی ہے کبھی ہم اسے کہیں کہ نہیں زندگی بخش دیتی ہے کبھی یہ کہہ رہے کہ ضرورت نہیں ہے آدھی کافی ہو جائے گی کبھی کہیں کہ نہیں بجلی کافی ہو سکتی ہے یہ شہری نہیں ہے اس کی اپنی ذاتی قیمت ہے ہم اس سے نسرے اٹھاتے ہیں زندگی بچتی ہے ہم اگر ماں پر منہ بند کر دیتے ہیں اور اپنے اندر نہیں ہونے دیتے بہت وقت ہو جاتی ہے یہ نہیں ہے کہ انسانوں نے کبھی مل کے ریگولیشن پاس کیا ہے کہ صاحب ہوا کو ہم جہاں آفری کہتے ہیں اس واسطے یہ آج سے جہاں آخری ہو جائے گی اور کل سے یہ کہہ دیں کہ نہیں صاحب یہ انسانی زندگی کے لیے ضرورت اس کی نہیں ہے کہ کل سے یہ ختم ہو جائے گی میں نے خود کی مثال دی ہے تو یہ چیز کی قیمت خود وہ ہے ہوتی ہے لیکن یہ چیزیں تو انسان کی طبی یا ہزامی زندگی سے متعلق ہیں ان کی مثالی مثالیں بھی بڑی خام سی ہوتی ہیں دولت کی قیمت اضافی ہے کپڑے انسان پہنتے ہیں اضافی قیمت ہے اس دور میں ہمارے ہاں قیمتیں سے جاتی ہیں تو جو میں کبھی کہا کرتا ہوں کہ کہیں تو اس وقت اگر پیدل جانا چاہے گورنر وائف کے اندر تو باہر سے جھٹکا مل جاتا ہے سائیکل والے کو تو پتا ہی ہٹا دیتا ہے آگے سے کاموں والے کے ساتھ اجازت ہی نہیں ہو سکتی تو اسٹیشن کی کسی کسی سڑک پہ سے بھی گزر سکے موٹر